سید ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی اللہ اکبر کہا لیکن اچانک نمازیوں کی طرف اشارہ کیا کہ وہ اپنی اپنی جگہ پر ٹھہرے رہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہو گئے پھر جب آپ باہر آئے تو آپ کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے بس آپ نے ان کو نماز پڑھائی اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد فرمایا بے شک میں بشر ہی ہوں دراصل میں جنوبی تھا حدیثتمبر پچیس سو چھہتر مسنت احمد